أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمز آمير المؤمنين لداخ کے چھوٹے سے گاؤں اپشی سے چل کر بودھوں کی خانقاہیں دیکھتے ہوئے ہم دریائے سندھ کے کنارے کنارے لیہ کی طرف بڑھ رہے تھے قدم قدم پر بودھ عقیدے کی نشانیاں تھیں انہی کے گنبد انہی کے مینار انہی کے کلس اور ان کے جھنڈے کہ اچانک کچھ زمین نیچی ہوئی یا شاید کچھ دریا اونچا ہوا اور دونوں برابر برابر چلنے لگے دریا سے سیراب ہونے والے کھیت نظر آنے لگے اور ان کھیتوں کے درمیان ایک گاؤں نظر آیا جس میں مسجد کے گمبت دکھائی دیے مکتب کے جھروکے نظر آئے اور امام باڑے کے میناروں پر حضرت عباس کا علم اور پھریرا لہراتا دکھائی دیا ہم نے اپنی کار کا رخ اسی گاؤں کی طرف موڑ دیا کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے بچے اسکول سے لوٹ رہے تھے سب نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا کار ایک بزرگ کے قریب سے گزری میں نے بلند آواز میں السلام علیکم کہا اتنی ہی بلند آواز میں جواب ملا وعلیکم السلام یہ لداخ میں چھشوت کا علاقہ تھا اور اس بستی کا نام چھگوما تھا اور بستی کے امام باڑے میں ایک بزرگ شہدائے کربلا کا نوحہ پڑھ رہے تھے موسیقی rinchani babo soni tagi ka rang bores maro soni tagi ka بودوں کی اس سرزمین میں یہ گاؤں ایک سرسبز سا جزیرہ لگا میں سوچنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہوں گے یا دین اسلام کس راستے یہاں پہنچا ہوگا لداخ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ چودھویں صدی میں یہاں اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی نیچے وادی کشمیر میں بودھ عقیدے کا خاتمہ ہو چکا تھا ہندو مت سمٹ رہا تھا ترکستان سے وہ بزرگ کشمیر تشریف لا چکے تھے جنہوں نے بلبل شاہ کے نام سے شہرت پائی پھر سید علی حمدانی نے اس وادی میں قدم رکھا اور شاہ حمدان کے نام سے لوگوں کے دلوں میں نئی شمع فروزاں کی اس کی روشنی لداخ تک پہنچی اور راہ میں شے کے مقام پر ہم ایک چھوٹی سی مسجد دیکھ آئے ہیں کہتے ہیں کہ شاہ حمدان نے اس میں نماز ادا کی تھی لوگ اس ایک مسجد کی بات کرتے ہیں مجھے تو اس زمین کے چپے چپے پر ان کے سجدوں کے نشان نظر آئے آئیے اب چھشوت کی اس بستی میں چلیں اور بستی والوں سے باتیں کریں سب سے پہلے میری ملاقات ایک بزرگ قربان علی سے ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی روزی کا ذریعہ کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں ہم لوگ زمیندار کا کام کرتے ہیں سر اچھا جی۔ آپ دریا کے قریب رہتے ہیں ہاں دریا کے قریب ہے آپ کی زمینیں دریا سے دریا سے پانی دیتا ہے سر اچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ مسلم ہیں اور اس علاقے کی اور جو آبادی ہے کیا وہ بھی مسلم آبادی ہے یا سب ملی جلی ہے ملی جلی ہے صاحب یہاں بدھس بھی ہے جی ہاں۔ یہاں سونی بھی ہے صاحب ہاں شی بھی ہے ہاں۔ یہاں شہ زیادہ ہے شیعہ آبادی جو یہاں کی ہے اس کے اس کے لیے مسجد ہے امام باڑہ ہے ہاں یہی بڑا ہے جی ہمارا چچل گوما کا یہی سرا بڑا ہے پھر میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی نام تھا عبد الحسین اور اس نام سے وادی کا بچہ بچہ واقف تھا کیونکہ عبد الحسین پولو کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ چھشوت کے نوجوان بہت اچھی پولو کھیلتے ہیں پندرہ سال کی عمر سے ان کی تربیت ہوتی ہے اور جلد ہی وہ میدان میں اتر آتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ گاؤں کے نوجوان کھیلتے ہی ہیں یا پڑھتے بھی ہیں اس علاقے میں تعلیم ہے یا نہیں پہلے تو اتنا تعلیم نہیں تھا جناب ابھی کچھ تعلیم پڑھنا شروع ہوئی یہاں اس گاؤں میں اسکول ہیں اسکول ہے جناب کتنا بڑا اسکول ہے اسکول اسکول ابھی ہائی ہے جناب اچھا۔ اس سال بنایا تھا لڑکوں کا ہے یا لڑکیوں کا بھی ہے لڑکا اور لڑکوں دونوں دونوں اکٹھا پڑھتے ہیں اس پر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے نہیں جی، کوئی اعتراض نہیں اچھا۔ اب اس ہائی اسکول میں کتنے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہوں گے سو سے زیادہ ہو میں حیران ہوا کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اکٹھا تعلیم پانے پر کسی کو اعتراض نہیں کوئی دوسرا خطہ ہوتا تو شکایت ہوتی کہ پڑھ لکھ کر یہ نوجوان دین سے بے بہرا ہو جائیں گے میں نے ایک اور صاحب سے پوچھا کہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے دینی تعلیم کا کوئی انتظام ہے جی ہاں دینی تعلیم کا انتظام رکھا ہے جی کس طرح یہاں ہم نے ایک مشن سکول کھولا ہے جناب اچھا۔ امامیہ مشن سکول ایک کھولا ہے جی وہاں پہ دینی تعلیم ہوتا ہے جی اور یہ دنیائی تعلیم بھی ہوتا ہے جی تو اس کے لیے کوئی علماء دین ہیں جو تعلیم دیتے ہیں جی ہاں چھشوت کا یہ گاؤں مجھے اچھا لگا عمدہ صاف ستھرے مکان بجلی کے تار پختہ سڑکیں دریا پہ پل سبھی نظر آئے میں نے گاؤں کے ایک بزرگ سے پوچھنا چاہا کہ گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں یہ زمانہ کیسا ہے اور گفتگو اسی رسمی سوال سے شروع ہوئی آپ کا نام کیا ہے عبد الحمید عبد الحمید صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا جو زمانہ تھا جب آپ نوجوان ہوں گے وہ زمانہ زیادہ اچھا تھا یا آج کل کا زمانہ زیادہ آرام کا زیادہ آسائش کا ہے وہ تو آج کل آج کل کا زمانہ اچھا ہے جناب پہلے تو کچھ اتنا اچھا نہیں تھا جناب ہر ایک پہلے کیا خرابی تھی چیز جو مہنگے تھا جناب ابھی بھی مہنگے تو ہے پہلے بھی پہلے کہا تھا جناب اتنا کھانا اور پینے کا کوئی چیز اچھا نہیں تھا جناب آج کل کچھ اچھا ہے جناب اب اب یہ کہ یہاں ہوائی جہاز آنے لگا ہے سڑک بن گئی ہے اس کی وجہ سے اور یہ کہ لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا ہے لوگ زیادہ خوشحال ہو گئے جی۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ تو اچھا ہو گیا جناب روڈ بھی بن گیا جناب ہر ایک گاؤں میں پہلے تھا روڈ بھی نہیں تھا جناب کچھ نہیں تھا گاڑی واڑی ایسے کچھ نہیں تھا جناب آپ کے کے جو نوجوان ہیں جی۔ وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہیں رہیں گے یا روزگار کی تلاش میں دوسرے علاقوں میں جائیں گے نہیں وہ تو ہمارے جوان ادھر ہی رہنے کا وہ کرتے ہیں دوسرے ملک میں نہیں جاتے پھر یہ جو ان کی تعلیم ہے وہ آپ کا خیال ہے کہ کاشتکاری میں یہ تعلیم کام آئے گی کام آئے گی جناب تعلیم اور زمینداری کام دونوں کا تو یہ تھی اس چھوٹی سی بستی کی بات یہاں لداخ کی اس دور دراز بنجر سنسان اور سرد سرزمین کی عجب خوبی یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کہیں اور نہیں جاتے جبکہ ہر جگہ کے لوگ یہاں آتے ہیں اب تو خیر اس ساری سرزمین پر فوج آباد ہے سیاحوں کے لیے علاقہ کھول دیا گیا ہے اس لیے روزگار خوب ہے لوگوں کے مالی حالات اچھے ہیں اور کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پورے کشمیر میں کہیں بھی بینکوں میں اتنا پیسہ جمع نہیں جتنا لداخ کے بینکوں میں ہے ہم جو دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے تو راستے میں دو مزدور ملے ایک جنوبی ہندوستان میں کہیں مدراس کے آس پاس سے چل کے لداخ پہنچا تھا اور دوسرا کلکتے سے چلا اور لداخ پہنچ کر اس نے دم لیا یہ دونوں اپنی پیٹھ پر بوریاں اٹھائے ہوئے تھے جن میں لوہا لاٹ اور ٹین کے ڈبے بھرے ہوئے تھے میں نے ان میں سے ایک مزدور سے جس کا تعلق مدراس سے تھا پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو یا تو ہم لوہا ٹین جمع کرتے ہیں اور پھر اس لوہا ٹین کو جمع کر کے کیا کرتے ہیں بیچتے اچھا، کہاں اسے لے جاتے ہیں یا اس کا خریدنے والا یہی آتا ہے ہم ادھر ہی لے کے جاتے ہیں لے سری نگر لے سری نگر لے جاتے ہیں ہاں۔ تو لوہا ٹین کہاں سے ملتا ہے آپ کو یہی آرمی کا گم میں ادھر ادھر مل جاتے ہیں پھر آپ اس کو کیسے لے جاتے ہیں گاڑیوں میں ہاں گاڑیوں میں کتنے مزدور یہ مل کے کام کرتے ہیں ہم لوگ تو کئی کوئی دو ملتا کوئی تین ملتا ہے اچھا ایسے مل کے کام کرتے ہیں تو آپ اگر ایک ٹرک بھر کے لے جائیں سری نگر میں تو کتنے کا بکتا ہے وہ پورا ٹرک پورا ٹرک مل جاتا ہے چار پانچ ہزار مل جاتا ہے ہاں، آپ کا کیا نام ہے سمونت بیرا اچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کلکتہ کے کلکتے سے آپ یہاں لداخ میں آئے ہیں نہیں جموں میں آئے تھے پہلے اچھا کیوں ایسے ہی آ گیا تھے گھر چھوڑ کے جموں میں رہتے تھے بہت دنوں سے اچھا۔ پھر بعد میں یہی کام کرنے لگ گئے اچھا۔ جموں سے آ کے اب آپ کیا کرتے ہیں آپ بھی لوہاٹین جمع کرتے ہیں ہاں جی اچھا یہ جو جگہ ہے جہاں اب آپ ہیں ہم بیٹھے ہیں یہ کون سی جگہ ہے یہ ہو گیا کارو کارو یہاں یہاں کیا کام ہوتا ہے زیادہ یہاں نہیں ہم لوگ تو ادھر بھی کارو میں بھی آتے ابھی اپسی سے آ رہے ہیں اپسی میں بھی اپسی میں آپ کو لوہا ٹین ملتا ہے ملا تھوڑا جمع کیا یہاں اپسی میں کیسا شہر ہے کیسے لوگ رہتے ہیں وہاں پر اپسی تو ہے لوگ تو اچھا ہی ہے ادھر کے ادھر کے آدمی لے کا تو پورا ہی تو صحیح آدمی ہے آپ کا دل لگتا ہے لے دل لگتے یہاں آپ کا دل نہیں گھبرا تھا یہاں تو اتنی کم آبادی ہے کچھ بھی رونق نہیں ہے ہم لوگ تو ہم لوگ کہاں میں بھی رہے ہوا میں کوئی نہیں ہے ادھر تو ایک بھی کوئی آدمی بھی نہیں رہتے لیکن دل لگ جاتا دل لگ ہے یہ آواز سنی آپ نے یہ لداخ کی سب سے بڑی اور مشہور گلوکارہ سیشا لامو ہیں میں تو اجنبی تھا انہیں کہاں جانتا تھا میرے میزبانوں نے کار کے اندر سے مجھے ایک چھوٹا سا گاؤں دکھایا وہ دیکھیے بلم وہاں سیشو لامو رہتی ہیں میں نے پوچھا وہ کون ہیں جواب ملا اب تو لداخ کی سب سے معروف گلوکارہ ہیں لیکن پہلے بھکارن تھیں گھر گھر جا کر گاتی تھیں اور بھیک مانگتی تھیں اب تو انہیں سنگیت ناٹک اکیڈمی کا بڑا ایوارڈ ملا ہے میں مچل گیا میں نے کہا بستی میں چل کر شیشو لامو سے ضرور ملیں گے ہم وہاں یوں پہنچے کہ کھیتوں کی مٹی میں پیر دھسے جاتے تھے اور آب پاشی کے نالوں کی کیچڑ میں جوتے پھنسے جاتے تھے ہمیں آتا دیکھ کر گاؤں کی نہ صرف پوری آبادی بلکہ سارے کتے بھی باہر نکل آئے ہم شیشو لامو کے گھر پہنچے چھوٹا سا مگر پختہ اور صاف ستھرا گھر جس میں پلے ہوئے بڑے بڑے کتے انہوں نے اپنا وہ کمرہ کھول دیا جس میں مہمان بٹھائے جاتے ہیں اور جہاں گوتم بدھ ہم سے بہت پہلے آ کر بیٹھ چکے تھے اب سیشو لامو سے گفتگو شروع ہوئی مگر اس شان سے کہ ان کی زبان تھی لداخی اور میں لداخی نہ جانتا تھا آخر ہماری ساتھی سرنگ انگمو مدد کو آئیں اور بات چیت شروع ہوئی جس میں بات کم اور ترجمہ زیادہ تھا آئیے آپ بھی سنیے میں نے پوچھا سیشو لامو کیا آپ کے گھرانے میں گانے کا رواج تھا اچھا، اچھا۔ اچھا۔ تو پہلے پہل آپ کہاں گاتی تھیں کن لوگوں کو سناتی تھیں اپنا گانا سب سے پہلے میں گاؤں میں انہوں نے گانا شروع کر دیا تو وہاں لوگوں کے گھروں میں جا کر گاتی تھی اس وقت کہتے ہیں ان کے پیرنٹس کافی غریب تھے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ خاص وہ نہیں تھا گانے والوں کی عزت ہوتی تھی کہ جب یہ جاتی تھی لوگوں کے گھروں میں تو اس وقت تو ایک قسم کا یہ بیک ہی مانا ہوتا تھا ہاں۔ تو کوئی لوگ یہاں ان کو چاول دیتے تھے کوئی پیسہ دیتے تھے کوئی آٹا دیتے تھے پھر کب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ بہت اچھا گاتی ہیں کب آپ کی شہرت ہوئی ہاں جی ہماچل سے پھر وہ یہاں آ گئے اس جگہ پر یہاں جہاں بلم ہے نا بلم بلم پہ یہاں پر انہوں نے زمین لے لیا پھر وہاں پر یہاں لے کے ہر یہاں گاؤں میں گئے گانے کے لیے تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں ریکوگنیشن بڑے اچھے ہو گئے تب سے یہ مشہور ہو گئی کوئی پندرہ سال کی عمر سولہ سال کی عمر عمر میں ریڈیو پر سب سے پہلے کب گایا آپ نے سب سے پہلے انہوں نے کلچرل اکیڈمی میں گانا گایا تھا ریڈیو اسٹیشن سے پہلے ہاں، اسٹیشن والے آئے کہتے ہیں کہ ششو لاما نام کے کوئی ایسے خاتون ہیں جو بہت گاتے ہیں تو اس لیے ان پھر اسٹیشن والوں نے سیونٹی ون میں ہی انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے سیونٹی ون میں ہی آپ کھلے تھے یہ بتائیے کہ یہاں اس علاقے میں اونچی ذات اور نیچی ذات کا بہت احساس ہوتا ہے آپ کو ایسی کوئی پریشانی ہوتی ہے کہتے ہیں ہمیں بہت ایک تو ایک بہت کمپلیکس فیل کرتے ہیں خود کو دوسرا ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ گانے کے حساب سے بھی جائے پھر لوگوں میں جب سوسائٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر برابر سلوک نہیں کرتے ہیں تو ہر لحاظ سے ان کو وہ ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے کہ ویسے بھی ہمیں یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اس اس یعنی اس ذات کے ہیں چھوٹے ذات کے ہیں لیکن جب آپ کو اتنا بڑا ایوارڈ ملا پھر آپ نے کیا محسوس کیا ایوارڈ ملنے کے بعد یہ کافی خوش ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یہ پیسہ بھی کافی ملتے ہیں یہ گھر بھی ہے وہاں کھیت بھی ہے تو اس کی وجہ سے کافی گئی یہ تھیں سیشو لامو ہمالیہ کے پچھواڑے اس چھوٹے سے گاؤں بلم کو اب انہی کی وجہ سے شہرت ہے اور خود اپنے فن کی وجہ سے ان کو عزت ہے میرے لیے انہوں نے گانوں کی ریکارڈنگ کرائی میں نے بہت چاہا کہ وہ کچھ معاوضہ لے لیں مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا بلکہ وہ شرمندہ تھیں کہ ہماری خاطر توازن نہ کر سکیں پہلے سے اطلاع ہوتی تو خدا جانے کیا کیا کرتی ہمیں رخصت کرنے باہر تک آئیں اپنے بھونکتے ہوئے کتوں کو سختی سے ڈانٹا اور خود ہمیں بڑے پیار سے الوداع کہا اور میں سوچتا رہا چھوٹا کون ہوتا ہے بڑا کون ہوتا ہے سوچتا رہا ذہن نے کچھ جواب دیا تو مگر وہ پوری طرح سمجھ میں نہ آ سکا مجھے پتا ہے یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے محل چھوڑنا پڑتے ہیں اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جنگلوں میں نروان لینا ہوتا ہے خدا یعنی حکم یو ہو سا